وہی ہے کہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور تمہارے لیے اسمان سے روزی اتارتا ہے اور نصحت ناؤ مانتا مگر جو رجوع لائے